حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا جبکہ حشام بن حسان نے روایت کیا کہ آپ نے تکبیر کہی یعنی تحریمہ پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حابی بن شہیر، مئید یونس اور آصم احول یعنی چاروں نے محمد بن سرین سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی وہ بات ذکر نہیں کی جو حماد بن زید نے اشام سے بیان کی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا اسی طرح حماد بن سلمہ اور ابو بکر بن عیاش بھی اشام سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے بھی حماد بن زید والی یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی پھر تقبیر کہی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک